ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں اب پھانس بھی علم کی کی غم پھانس جو بڑا بڑا ایک اس کو ڈیفائن کرنا مشکل ہے جو کبھی پھانس لگ جاتی ہے نا لکڑی کا کچھ لکڑی کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جو لگتا ہے تو بڑی ایک عجیب سی تکلیف دیتا ہے جی، جی۔ جو دیر تک رہتی ہے اور کہاں استعمال کیا کہ وہ پھانس کس چیز کی ہے علم کی دل میں ہے یعنی غم کی پھانس ہے اور لگی کہاں ہے دل میں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب یعنی مدینے کے عرب کے وہ جو خار ہیں وہ دور ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے وہ پھانس جو ہے وہ اسی طرز میں سناؤ کس بات لگی پھانس کی دل میں ا اس بات لگی فاس علم کی دل میں کہ بہت دور رہے طلے کے بہت دور رہے خار مغیلا میں عرب